سید نابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کی ایک طرف اپنی سواری کو گھما رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس زائد سواری ہو تو وہ ایسے آدمی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد زاد راہ ہو تو وہ ایسے آدمی کو دے دے جس کے پاس زاد نہیں ہے آپ کا یہ فرمان سن کر ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ ضرورت سے زائد چیز میں ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے حدیث نمبر پینتیس سو نوے مسند احمد